دوسری سند دوسری سند سے مروی حدیث کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بازو پہلو سے الگ کرتے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی حدیث نمبر سترہ سو انیس مسند احمد